اچھا دوسرا اعتراض خان صاحب بریلوی اور ان کے معتقدین نے حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد قبر میں مٹی ہو گئے ہیں قبر میں مٹی ہو گئے ہیں حالان کی صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہ مسلات و کے اجساد کو کھائے چنانچہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ تقویت الایمان صفحہ نمبر ساٹھ حدیث تو یہ لکھی لو ارائی تلو مررت قبری اکن تتس جدو خود ہی اس کا ترجمہ یوں کیا کہ بھلا خیال تو کرو کہ جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو آگے گستاخی کی رگ اچھلی جھٹ آفت کی فائدہ فائدہ ذکر یہ جڑ دیا یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں میں میں بھی ایک دن مر کر مٹی ملنے والا ہوں اس کے حامی اس کے پیرو ایمان سے بتائیں یہ حدیث کے کس لفظ کا مطلب ہے کہاں وہ لفظ حدیث کہ اگر تو میری خبر پر ذکر گزرے کہاں یہ فائدہ خبیص کی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں کیوں یہ کیسا کھلا افطرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من کر رب علیہ متعمدن النار جو دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے وہابی صاحبو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنے پیشوا کا ٹھکانہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء کوکب کوکب الکوكب على كفريات الوهاب ابی الوهابیہ صفحہ نمبر 27 برقی پریس شیش محل مراد آباد اور پھر اسی صفحے میں آگے دیکھتے ہیں وہابی صاحبوں تمہارے پیشوا نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں کیسی سری گستاخی کی گستاخی کی اور مودی امد عمر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اور اصلی حنفیت کے مدعیوں سے حنفیت صفحہ نمبر دو سو چھ یہ سمجھ میں یہ طرح سمجھ میں یعنی سارے اعتراض کا زور کس پر ہے کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں سارا زور اس جملے پر ہے اور انہوں نے فائدے میں تو تشریح کے طور پر اس کو ذکر کیا اور اس میاں خان صاحب نے کیا کیا تو انہوں نے اس کو فائدے کے عنوان میں ذکر کیا ہے اور حدیث کی وضاحت کی ہے اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو وہ قبر ہوتی ہے قبر کی مٹی ہوتی ہے وہاں اس کے لیے کوئی محل تو تعمیر نہیں ہوتا اسی مٹی پر اس کو رکھا جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے مٹی میں ملنا چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو کوئی شہید ہو کوئی عام مومن نیک انسان ہو وہ سب قبر کی مٹی میں ملتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مٹی ہو کر ختم ہو جائے وہ دوسری بات ہے انہوں نے صرف یہ بات کی اور اس کا آسان سا مطلب یہی ہوتا ہے یہ تو اس کی وضاحت تھی اب آگے جواب میں فرماتے ہیں کہ پہلے آپ تقویت الایمان کی پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمہ اللہ ایک ادبی شریف کا عربی عبارت نقل کر کے یوں ترجمہ کرتے ہیں مشکات کے باب عشرت النساء میں لکھا ہے کہ ابو داود نے ذکر کیا کہ سیدنا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام خیرہ ہے سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کہ سجدہ کرتے تھے اپنے راجہ کو سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجیے ان کو پھر آیا میں پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں ہیرا میں سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے راجہ کو سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو تو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو کہا میں نے نہیں فرمایا مت کرو فائدہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یعنی جس کو موت آئے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا جب وہ خدا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے سجدہ جائز نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے کہ ایک دن میں بھی یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں سجدہ تو اسی ذات پاک کو ہے کہ نہ مرے کبھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندہ کو کیجیے نہ کسی مردہ کو نہ کسی قبر کو کیجیے نہ کسی تھان کو کیونکہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرنے والا ہے اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار پھر مر کر خدا نہیں بن گیا بندہ ہی بندہ ہے یہ ہے پوری عبارت اب اس میں کہیں بھی گستاخی کا معمولی سے معمولی اشارہ بھی نہیں نکلتا اس عبارت میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حدیث شریف کی تشریح اور تفصیل ہے اور ان معنخیز الفاظ کا حدیث کے ساتھ گہرا تعلق اور ربط ہے اور ان میں غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی عزت بیان کی گئی ہے کہ جو مر کر مٹی میں دفن ہونے والا ہے اس کو سجدہ روا نہیں سجدہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے اور اس پر کسی وقت بھی متاری نہ ہو اور نہ وہ مر کر مٹی میں دفن ہونے والا ہو اور وہ بجس پروردگار کے اور کس کی ذات ہو سکتی ہے کیونکہ صرف اسی کی ذات حی یموت ہے باقی سب مرنے والے ہیں کل نفس الموت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں یہ الفاظ کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مننے والا ہوں تفصیل طلب ہے اگر ان کا مطلب یہ ہو الیاز باللہ کہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جسم میں مبارک مٹی ہو جائے گا جس طرح کہ اکثر مردوں کا جسم مٹی ہو جاتا ہے جیسا کہ نصوص اور مشاہدہ سے ثابت ہے تو یہ مطلب یقیناً قابل اعتراض ہے اور صحیح اور سری حدیث شریف کے خلاف ہے جس میں تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرات انبیاء علیہ انبیاء کرام علیہ صلاحت وسلام کے اجسام حرام کر دیا ہیں کہ وہ ان کو کھائے لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مراد ہرگز نہیں اور نہ کسی مسلمان کی یہ مراد ہو سکتی ہے ان کی مراد صرف یہ ہے کہ آپ وفات پانے کے بعد قبر میں دفن ہونے والے ہیں اور آپ کا جسم اطہر قبر کی مٹی سے ملاقی یعنی متصل اور ملنے والا ہے نجی کے اللہ آپ کا وجود مبارک مٹی ہونے والا ہے کسی سائل نے قطب عالم حضرت گنگوہی رحم اللہ سے تقویر ایمان کی اس عبارت کا ذکر کر کے آگے یوں سوال کیا ہے تو یہاں پر یہ شبہ واقع ہوتا ہے کہ مٹی میں ملنے سے کیا مراد ہے اور مخالفین جن کے پیشوا احمد رضا خان بریدوی ہیں یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا کے نزدیک انبیاء علیہ صلاحت والسلام کا جسد زمین میں مل جانا ثابت ہے اس کا کیا جواب ہے مفصل ارقام فرمائیے حضرت گنگوہی رحم اللہ نے اس کا جوابی تحریر فرمایا الجواب مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مٹی ہو کر زمین کے ساتھ خلط ہو جائے جیسا کہ سب اشیاء زمین میں پڑ کر خاک ہو کر زمین بن جاتی ہے دوسرے مٹی سے ملاقی و متصل ہونا یعنی مٹی سے مل جانا تو یہاں مراد دوسرے معنی ہیں اور جسد انبیاء علیہ السلام کا خاک نہ ہونے کے مولانا مرحوم بھی قائد ہیں چونکہ مردہ کو چاروں طرف سے مٹی احاطہ کر لیتی ہے اور نیچے مردہ کو مٹی سے جسد معاکفن ملاحق ہوتا ہے یہ مٹی میں ملنا اور مٹی سے ملنا کہلاتا ہے کچھ اعتراض نہیں واللہ تعالی عالم فتح و رشیدیہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر نو اگر خان صاحب بریلوی اور ان کے اتباع اردو لغت کی کتابیں ہی دیکھنے کی زحمت گوارہ کرتے تو یہ عقیدہ بآسانی حل ہو سکتا یہ عقدہ بآسانی حل ہو سکتا تھا مگر ان حضرات کے قلوب و اذہان میں اپنے مخالفین کے بارے میں اتنی بدگمانی اور سوئی زن ہے کہ ان کی صحیح بات کا بھی ان کو ٹھیڑھا معنی ہی سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھینگے اور سفراوی بخار میں مبتلا شخص کی مثال عرض کی ہے اردو زبان میں لفظ ملنا کے متعدد معنی آتے ہیں سیاق و سباق اور قائم کی منشا اور نظریہ کو ملحوظ رکھ کر ہر مقام پر اس کا مناسب معنی دیا جائے گا اردو کی مشہور لغت نور اللغات میں ملنا کے یہ معنی لکھے ہیں پیوستہ ہونا ملحق ہونا چسپاں ہونا ایک ذات ہونا جن نمبر چار صفحہ چھ سو بتیس اور جامع الغات جن نمبر دو صفحہ پانچ سو پینسٹھ میں ملنا کے معنی دفن ہونا اور مٹی میں پڑھنا لکھے ہیں اور جن نمبر چار صفحہ چار سو ساٹھ میں لکھا ہے مٹی سے مل جانا دفن ہو جانا اور منیر الغات صفحہ نمبر نوے میں ہے خاک میں ملنا دفن ہونا اور سعید الغات مکتب منیر لکھنوی میں ہے مٹی میں مل جانا دفن ہو جانا اور نور الغات جن نمبر چار سفر سات سو اڑتیس میں ہے کہ لفظ میں کبھی سے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں درخت میں باندھو یعنی درخت سے باندھو خدا سے کا یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کی عبارت جی بھی صاف ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہاں اگر کوئی شخص زبردستی اعتراض کشید کرنا چاہے تو معاذ اللہ اس کو قرآن کی واضح آیات میں بھی ایسے اعتراضات نظر آ سکتے ہیں اور کفار قریش مشرقی قریش کو نظر آتے رہے ہیں